تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے جسے چاہیں سزا دیں اور جسے چاہیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قطع ید یعنی ہاتھ کو کاٹنے کا نصاب اور ہاتھ کاٹنے کے شروع ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت فخا ایمانہما ہے لیکن یہ قرآ شاد ہے گو عمل اسی پر ہے لیکن وہ عمل اس قرآت کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے دلائل کی بنا پر ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا اسلام نے اسے تفصیل وار منظم کر دیا اسی طرح قسامت دیت اور فرائض کے مسائل بھی پہلے تھے لیکن غیر منظم اور ادھورے اسلام نے انہیں ٹھیک ٹھاک کر دیا ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دوئیک نامی ایک خزائی شخص کے ہاتھ چوری کے الزام میں قریش نے کاٹے تھے اس نے کعبے کا غلاف چرایا تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوروں نے اس کے پاس رکھ دیا تھا بعض فقہ کا خیال ہے کہ چوری کی چیز کی کوئی حد نہیں تھوڑی ہو یا بہت محفوظ جگہ سے لی یا غیر محفوظ جگہ سے بہر صورت ہاتھ کاٹا جائے گا ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ یہ آیت عام ہے تو ممکن ہے اس قول کا یہی مطلب ہو اور دوسرے مطالب بھی ممکن ہیں ایک دلیل ان حضرات کی یہ حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ انڈا چراتا ہے اور ہاتھ کٹواتا ہے رسی چرائی اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ چوری کے مال کی حد مقرر ہے گو اس حد کے تقرر میں اختلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں تین درہم سکے والے خالص یا ان کی قیمت کی یا زیادہ کی کوئی چیز چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹنا مردی ہے اور اس کی قیمت اتنی ہی تھی یعنی تین درہم امام شافی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ پاؤ دینار کی قیمت کی چیز ہو یا اس سے زیادہ ان کی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا چور کا ہاتھ پاؤ دینار میں پھر جو اس سے اوپر ہو اس میں کاٹنا چاہیے مسلم کی ایک حدیث میں ہے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر پاؤ دینار میں پھر اس سے اوپر میں بس یہ حدیث اس مسئلے کا صاف فیصلہ کر دیتی ہے اور جس حدیث میں تین درہم میں رسول اللہ سے ہاتھ کاٹنے کو فرمانا مروی ہے وہ اس کے خلاف نہیں اس لیے کہ اس وقت دینار بارہ درہم کا تھا بس اصل چوتھائی دینار ہے نہ کہ تین درہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بھی یہی فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز عبدالعزیز ابن سعد اوزاعی شافعی اسحاق ابن راہویہ ابو ثور اور ابو داود ابن علی الظاہری رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے ایک روایت میں امام اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے کہ خواہ ربع دینار ہو خواہ تین درہم دونوں ہی ہاتھ کاٹنے کا نصاب ہے مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹ دو اس سے کم میں نہیں اس وقت دینار بارہ درہم کا تھا تو چوتھائی دینار تین درہم کا ہوا سنن نسائی میں ہے چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہ کاٹا جائے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ڈھال کی قیمت کیا ہے فرمایا پاؤ دینار بس ان تمام احادیث سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے کہ دس درہم کی شرط لگانی کھلی غلطی ہے واللہ اعلم ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ڈھال کے بارے میں رسول اللہ کے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا اس کی قیمت دس درہم تھی چنانچہ ابو بکر ابن ابی شیبہ میں یہ موجود ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مخالفت کر رہے ہیں اور حدود کے بارے میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور احتیاط زیادتی میں ہے اس لیے دس درہم نصاب ہم نے مقرر کیا ہے بعض سلف کہتے ہیں کہ دس درہم یا ایک دینار حد ہے علی ابن مسعود ابراہیم نخعی اور ابو جعفر باقر رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچویں انگلیاں نہ کاٹی جائیں مگر پانچ دینار یا پچاس درہم کی قیمت کے برابر کے مال کی چوری میں ظاہریہ کا مذہب ہے کہ ہر تھوڑی بہت چیز کی چوری پر ہاتھ کٹے گا انہیں جمہور نے یہ جواب دیا کہ اولاً تو یہ اطلاق منسوخ ہے لیکن جواب ٹھیک نہیں اس لیے کہ تاریخ نس کا کوئی یقین نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ انڈے سے مراد لوہے کا انڈا ہے اور رسی سے مراد کشتیوں کے قیمتی رسے ہیں جیسا کہ بخاری میں یہ بات موجود ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرمان بے اعتبار نتیجے کے ہے یعنی ان چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزوں سے چوری شروع کرتا ہے آخر کار قیمتی چیزیں چرانے لگتا ہے اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بیان واقع کے ہو ایام جاہلیت میں ہر چھوٹی سی چیز کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا تو گویا رسول اللہ بطور افسوس کے اور چور کو نادم کرنے کے فرما رہے ہیں کہ کیسا ذلیل اور بیوقوف انسان ہے کہ معمولی چیز کے لیے ہاتھ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے مذکور ہے کہ ابو العلا معرہ جب بغداد میں آیا تو اس نے اس بارے میں بڑے اعتراض شروع کیے اور اس کے جی میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ میرے اس اعتراض کا جواب کسی سے نہیں ہو سکتا تو اس نے ایک شعر کہا کہ اگر ہاتھ کاٹ ڈالا جائے تو دیت پانچ سو دلوائیں اور پھر اسی ہاتھ کو پاؤں دینار کی چوری پر کٹوا دیں یہ ایسا تناقض ہے کہ ہماری سمجھ میں تو آتا ہی نہیں خاموش ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مولا ہمیں جہنم سے بچائے لیکن جب اس کی یہ بکواس مشہور ہوئی تو علماء کرام نے اسے جواب دینا چاہا تو یہ بھاگ گیا پھر جواب مشہور کر دیے گئے قاضی عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب تک ہاتھ امین تھا تب تک ثمین یعنی قیمتی تھا اور جب یہ قائن ہو گیا اس نے چوری کر لی تو اس کی قیمت گھٹ گئی بعض بزرگوں نے اسے قدر تفصیل سے جواب دیا تھا کہ اس سے شریعت کی کامل حکمت ظاہر ہوتی ہے اور دنیا کا امن و امان قائم ہوتا ہے جو کسی کا ہاتھ بے وجہ کاٹ ڈالے اس پر بڑا جرمانہ رکھا تاکہ لوگ اس برے فعل سے بچیں وہاں یہی حکم مناسب تھا چوری میں تھوڑی سی چیز پر اسے کاٹ دینے کا حکم دیا تاکہ چوری کا دروازہ اس خوف سے بند ہو جائے بس یہ تو عین حکمت ہے اگر چوری میں بھی اتنی رقم کی قید لگائی جاتی تو چوریوں کا انسداد اور روک تھام نہ ہو پاتا یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا مناسب مقام یہی ہے کہ جس عدو سے اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے اسی عدو پر سزا ہو تاکہ انہیں کافی عبرت حاصل ہو اور دوسروں کو بھی تنبی ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے انتقام میں غالب ہیں اور اپنے حکموں میں حکیم ہیں جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے اللہ تعالیٰ اسے اس کا گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں ہاں جو مال چوری میں کسی کا لے لیا ہے چونکہ وہ اس شخص کا حق ہے لہٰذا صرف توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ وہ مال جس کا ہے اسے نہ پہنچایا جائے یا اس کے بدلے پوری پوری قیمت ادا کرے جمہور اہی کا یہی قول ہے صرف ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ جب چوری پر ہاتھ کٹ گیا اور مال تلف ہو چکا ہے تو اس کا بدلہ دینا اس پر ضروری نہیں دال قطنی وغیرہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ ایک چور رسول اللہ کے سامنے لایا گیا جس نے چادر چرائی تھی آپ نے اس سے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہوگی اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے چوری کی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو جب ہاتھ کٹ چکا اور رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا توبہ کرو انہوں نے توبہ کی رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے یہ روایت شرح معانی الاثار سنن دالقطنی مصدر حاکم اور سنن بحقی میں ہے تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ایک عورت نے کچھ زیور چرا لیے لوگوں نے اسے رسول اللہ کے پاس پیش کیا رسول اللہ نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جب کٹ چکا تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول کیا میری توبہ بھی ہے رسول اللہ نے فرمایا تو ایسی پاک صاف ہو گئی کہ گویا آج ہی پیدا ہوئی ہو اس پر یہ آیت فمن تاب آخر تک ناصل ہوئی مسرد احمد میں اتنا اور بھی ہے کہ اس وقت اس عورت والوں نے کہا ہم اس کا فدیہ دینے کو تیار ہیں لیکن رسول اللہ نے اسے قبول نہ فرمایا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا یہ عورت مخزوم قبیلے کی تھی اس کا یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ چونکہ یہ بڑے گھرانے کی عورت تھی لوگوں میں بڑی تشویش پھیلی اور ارادہ کیا کہ رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ کہیں سنیں یہ واقعہ غزوہ فتح میں ہوا تھا بلاخر طے یہ ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ کے بہت پیارے ہیں وہ ان کے بارے میں رسول اللہ سے سفارش کریں اسامہ رضی اللہ نے جب ان کی سفارش کی تو رسول اللہ کو سخت ناگوار گزرا اور غصے سے فرمایا اسامہ تو اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے اب تو اسامہ رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے مجھ سے بڑی خطا ہوئی میرے لیے آپ استغفار کیجیے شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثناء کے بعد فرمایا تم سے پہلے کے لوگ اسی خصلت پر تباہ و برباد ہو گئے کہ ان میں سے جب کوئی شریف شخص یعنی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری اپنی بیٹی بھی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں پھر حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر اس عورت نے توبہ کی اور پوری اور پختہ توبہ کی اور نکاح کر لیا پھر وہ میرے پاس اپنے کسی کام کاج کے لیے آتی تھی اور میں ان کی حاجت رسول اللہ سے بیان کر دیا کرتی تھی صحیح مسلم میں ہے کہ ایک عورت لوگوں سے اسباب ادھار لیتی تھی پھر انکار کر جایا کرتی تھی رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا سنن نسائی کی روایت میں ہے یہ زیور اس طرح لیتی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم بلال رضی اللہ عنہ کو ہوا تھا کتاب الاحکام میں ایسی بہت سی حدیثیں وارد ہیں جو چوری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں فالحمد للہ جمیع مملوک کے مالک ساری کائنات کے حقیقی بادشاہ سچے حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہیں جس کے کسی حکم کو کوئی روک نہیں سکتا جس کے کسی ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا جسے چاہیں بخشیں جسے چاہیں عذاب کریں ہر ہر چیز پر قادر وہیں اللہ ہے اللہ کی قدرت کامل اور اللہ کا قبضہ سچا ہے